سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ بیعت رضوان میں شریک تھے کہ گویا اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ستو لایا گیا جسے ان حضرات نے پیا اس روایت کی مطابعت معاذ نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ایک سو پچہتر